حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صدقت الفطر جو کھجور کشمش یا پنیر سے ایک سا نکالا کرتے تھے اور بعد میں بھی ہم اسی طرح نکالتے رہے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا تو انہوں نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے دو مت یعنی نصف سا جو کہ ایک سا کے برابر ہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انیس